سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی بس بیٹھنے والے بیٹھ گئے اور واپس جانے والے واپس چلے گئے بس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ قریب تھا کہ آپ اپنے گھٹنوں سے کپڑے اٹھا دیں اور فرمایا مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ یہ تمہارا رب اس نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہا یہ میرے بندے ہیں ایک فرض ادا کر چکے ہیں اور دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار پینتیس مسند احمد